فرما بردار طلبہ ایک اچھے دن ایک ماسٹر اور اس کے شاگرد سفر پر نکلے وہ ایک بیل گاڑی میں سفر کر رہے تھے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی ہوا گرم تھی ارد گرد کے کھیتوں سے میٹھی خوشبو آ رہی تھی گاڑی آہستہ سے آگے پیچھے ہچکولے لے رہی تھی ماسٹر آرام سے ایک خوشگوار نیند میں سو گئے ایک دم سے راستہ نہ ہموار ہو گیا گاڑی ہچکولے لینے لگی ماسٹر کی پگڑی سر سے پھسل کر زمین پر گر گئی طلبہ کانپ اٹھے کیا کرنا چاہیے ماسٹر نے کہا تھا پہلے پوچھے بغیر کبھی کچھ نہ کرنا ٹھیک ہے انہوں نے اس پگڑی کو راستے میں پڑا رہنے دیا ماسٹر نے آنکھیں کھول دیں میری پگڑی کہاں ہے انہوں نے پوچھا طلبہ نے اسے بتایا کہ کیا ہوا تھا بے وقوف بیکار لوگ اس نے ڈانٹا تم نے پگڑی کو زمین پر گرتے دیکھا تم اسے کیسے نہیں اٹھا سکے پھر ان کو حکم دیا کہ اب سے جو کچھ گر جائے اسے اٹھاؤ تیزی سے اس کی آنکھیں بند ہونے دے لیکن طالب علموں نے پلک جھپکنے کی بھی ہمت نہیں کی انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کچھ بھی گاڑی میں سے نہ گرے راستے میں وہ تکلیف برداشت کر رہے اچانک بیل نے گوبر کا ڈھیر گرا دیا طلبہ کانپ گئے اور ڈر گئے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے اس سارے گوبر کو ایک ٹوکری میں اکٹھا کیا پھر انہوں نے ٹوکری کو گاڑی میں ڈال دیا جلد ہی ماسٹر کی آنکھ کھل گئی اسے گاڑی میں موجود گوبر کا علم ہو گیا یہ کیا ہے وہ چیخا اپنے ہمیں کہا تھا کہ جو بھی گرے اسے اٹھا لو طلبہ نے کہا ہم نے یہی کیا ماسٹر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے طلبہ کو خوب ڈانٹ پلائی پھر اس نے ان سے گاڑی سے گوبر پھینک آ واہ اب ماسٹر نے دو فہرستیں لکھی وہ چیزیں جو گرنے کی صورت میں اٹھا لی جانی چاہیں اور وہ چیزیں جنہیں گرنے پر نہیں اٹھایا جانا چاہیے انہوں نے طلبہ کو فہرستیں دیں پھر وہ واپس سو گیا یہ سفر انہیں کھیتوں اور دیہاتوں کے درمیان لے گیا جس کے درمیان جنگلی دیہی علاقوں کے حصے تھے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین بہت کھردری تھی اچانک گاڑی بے ترتیبی سے ہچکولے لینے لگی ماسٹر گڑے میں گر گیا مجھے یہاں سے نکالو وہ چلایا طلبہ کانپ اٹھے اور ڈر گئے انہوں نے ان فہرستوں کو دیکھا جو ماسٹر نے انہیں دی تھیں پھر جی ماسٹر آپ کا نام فہرستوں میں نہیں ہے لہذا ہمیں گڑے سے نکلنے میں آپ کی مدد نہیں کرنی چاہیے وہ اس کے اوپر واپس چلا ماسٹر نے منت کی اور التجا کی لیکن طلبہ باز نہ آئے آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ بہت واضح ہے انہوں نے کہا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ماسٹر ٹھیک ہے اب ماسٹر مجبور حالت میں تھا اسے گڑے سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے سوچا اور سوچا آخر میں اس نے طلبہ سے کہا کہ وہ اسے فہرستیں دے پھر اس نے قلم مانگا پھر اس نے وہ فہرست لی جس میں ان چیزوں کا نام دیا گیا تھا کہ اگر وہ گاڑی سے گریں تو انہیں اٹھانا ہے استاد نے اپنا نام اس فہرست میں شامل کر لیا پھر اس نے فہرستیں طلبہ کو واپس دے ایک کے ساتھ ایک دو تین طلبہ نے ماسٹر کو گڑے سے باہر نکالا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا سفر جاری رہا گاڑی آہستہ سے ہچکو لے لیتی رہی طلبا نے آرام کیا ان میں سے کچھ سو گئے لیکن ماسٹر نہیں اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی بھارت کی ایک کہانی